وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 اور آج خطبے کا موضوع اور عنوان انہیں آیات پر مشتمل ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی کچھ صفات اور خوبیاں اور کچھ علامات اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے محبوب بندوں کی بہت ساری خوبیاں بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ روزانہ ہر وقت جو رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ دن شراط المستقیم شراط الدین علیہم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم نصیب فرما اور سراط مستقیم ہے کون سراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے ہوئے ہیں اور جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدا ہیں صالحین ہیں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا تذکرہ اس لیے بتا دیا کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اللہ ہمیں سرات مستقیم نصیب فرما پتہ چل جائے کہ ہاں سرات مستقیم پر چلنے والے کون تھے اور ان کے اندر آم ان کے اعمال کیا تھے ان کی صفات ان کی علامات اور نشانیاں ان کی خوبیاں کیا تھیں تاکہ ہمارے سامنے ایک سیمپل اور نمونہ رہے ہم بتا سکیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ نیک اور سالے تھا سراط مستقیم پر تھا اور اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر یہ یہ علامات پائی جاتی ہیں اور پھر ان علامات کو سن کر کے دیکھ کر کے ہمارے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے اور قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے عباد الرحمان اور آل الجنا صالحین کے واقعات بیان کیے ہیں جن میں بڑی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے سورت الفرقان کی آخری آیات میں جس کا تذکرہ رب العالمین نے اس طرح سے کیا وہ عباد الرحمان الدین سلاما یہ تقریباً آخری صورت تک آپ چلے جائیں اللہ رب العالمین نے بیسوں علامتیں اور خوبیاں ان کی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے بندوں اور محبوب اور صالحین کی سب سے پہلی خوبی بیان کی ہے کہ اللہ یمشور الارض و عباد الرحمان رحمان کے محبوب اور نیک اور اچھے بندے وہ ہیں اللہ دینشور الارض ہونا جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہی توادو ان کے ساری آجزی شرافت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں ان کے چال ہی سوچیں اتنے وہ دیندار اتنے پرہیزگار ہیں کہ جب وہ باہر راستہ پکڑ کر کے چلتے ہیں راستہ چلنے میں بھی وہ شرافت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں وہ عباد الرحمان الدین ایمشون ار ہونا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں راستہ چلتے ہیں تو بڑے ہی تواد کے ساتھ انتظار انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں نہ ان کی نگاہیں ادھر اٹھتی ہیں نہ ان کے اندر طرح طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں نہ ان میں کبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے نہ چلتے پھرتے لوگوں کو تنگ کرنے والے اور ستانے والے ہوا کرتے ہیں توا و ان کے ساری اسلام میں بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاط رماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے ساتھ اوناس اے اللہ کے مندو رب العالمین نے ہمارے پاس وہی نادل کیا ہے اور میں وہی نادل کیا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں کہ ولا ولا احد احد على على بعض او قال الصلوۃ والسلام اور تواضع کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جب تم راستہ پکڑ کے چلو یا کہیں بیٹھو ولا يفخر احد على احد کوئی کوئی انسان کسی پر فخر نہ جتلائے کوئی انسان کسی پر اپنی بڑائی نہ بتلائی کبر اور غرور میں آ کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر کے سامنے والے کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے راستہ چل رہا ہے جب بھی کہیں مجلس میں ہے جب بھی اس سرزمین پر جب تک وہ موجود ہے ہمیشہ سواد و اختیار کرتا ہے آپ نے ساتھ نمایا لا اب احد کم الحدین تم میں سے کوئی آدمی کسی پر فخر نہ کرے اپنی بڑائی نہ جتلائے ولا اور تم میں سے کوئی آدمی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے نبی علیہ نے ایک دوسرے حدیث کے اندر اے لوگوں میں تم لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں اس حدیث کو اچھی طرح سے تم لوگ لوگ یاد رکھو فا اس کو تم اچھی طرح سے یاد رکھو پھر آپ نے فرمایا اور ہننا اور حدیث بھی میں تمہیں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تین باتیں ہم تمہیں قسم کھا کے بتلاتے ہیں تمہیں وسیعت کرتے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا کے قسم کھا کر کے ان میں سب سے پہلی چیز ہے آپ نے ساتھ رمایا مانا کا سامان سدا کا تم صدقہ کیا کرو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالی مال کو بڑھاتا ہے نمبر دو جس کو جس پر میں قسم کھاتا ہوں ما عبد ماں رفاہ رہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے سواد و اختیاری اختیار کرتا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے کسی پر اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہمیشہ تواد و انکساری سے پیش آتا ہے چھوٹا بن کر کے لوگوں کے سامنے رہتا ہے جب بھی کوئی انسان تواد و اختیار کرتا ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرتا ہے تو اس کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور درجے کو اور بلند کر دیا کرتے ہیں جتنا انسان اپنے آپ کو تواد و کر تواد و انکساری کرتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو لوگوں کو بھی نگاہ میں اور اپنے بھی نگاہ میں اللہ اللہ تعالیٰ بہا دیا کرتا ہے نمبر تین آپ نے میں تم لوگوں کو قسم کھا کے بتاتا ہوں تیسری چیز یہ کہ اللہ کی قسم معبدن جب بھی کسی انسان نے اپنے اوپر زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے سے اس کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بہا دیا کرتے ہیں میرے بھائیوں بات اصل یہ توادو ان کے ساری یہ بہت ہی بڑا عمل ہے ایک نیک عمل ہے جس سے انسان کو دنیا اور عزت آخرت میں اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرماتے ہیں دوسری خوبی اللہ رب العالمی نے بیان کیا ویدا را بہم الجاہ لونا کالو سلامہ ویدا گا بہم الجاہ لونا کالو سلامہ جب کوئی نادان کوئی انسان اس سے جہارت کرتا ہے اور اس سے لڑائی چھڑنا تھامتا ہے اور ذرا اس کے ساتھ کچھ نادانی اور حماقت اور بیوقوفی سے ہے تو بیوقوفی کا جواب بیوقوفی سے نہیں دیتا حماقت کا جواب حماقت سے نہیں نادانی کا جواب نادانی سے نہیں دیتا بلکہ سامنے والا اگر نادانی کرتا ہے تو نبی علیہ اللہ تعالی رماتے ہیں یہ نیک بندے جو ہوا کرتے ہیں کالو سلام کہہ کے گزر جاتے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ اپنے مسند میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں ایک انسان دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا اس کو گالیاں دینے لگا اور طرح طرح کی باتیں سنانے لگا وہ بیچارہ کہتا ہے سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ وہی کام کالو سلامہ جب کوئی انسان اس نادانی کرتا ہے تو اللہ کے بندے نادانوں کے ساتھ نادانی سے پیش نہیں آتے سلام ان کہہ کر کے گزر جاتے ہیں مالک رضی اللہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہی نہیں ایک انسان دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور اسے گالیاں دیتا ہے لیکن وہ اب اس کی سوچتا ہے ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے کوئی نادانی کر رہا ہے بے وقوفی کر رہا ہے تو نادانی کے جواب نادانی سے نہیں کالو سلامہ کیا کرو وہ شخص کہتا ہے سلام علیہ سلام علیہ وہ گالی دیتا ہے کہ سلام علیہ نبی علیہ السلام نے آیا تم سلام علیہ کہتے رہو تمہیں معلوم ہے جب اس نے تم کو گالیاں دینا شروع کیا اور تم نے اس کو سلام علیہ رب کے فرمان کے مطابق سلام علیہ کہنا شروع کر دیا اللہ دخل بینہما ملکم تو تم دونوں کے درمیان اللہ نے ایک رحمت کے فرشتوں کو بیٹھا دیا اور جب تم کہتے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری ایسی تمہاری ماں ایسی تمہارا باپ ایسا میں تمہارا ایسا کر ڈالوں گا جب وہ تمہیں کہتا ہے تو تم تو خاموش رہتے ہو فرشتہ کہتا نہیں یہ ایسا نہیں بلکہ تیرے ساتھ اللہ یہ کر دے گا اللہ اکبر یہ انسان نیک انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مہربانی آپ نے ساتھ روایا جب بھی تجھے کوئی بات کہتا تو فرشتہ کہتا یہ تو اس کو جو کہہ رہا ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے بلکہ اس کا مستحق تو ہے اور تو اس کے ساتھ جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسے کر دے گا اور تمہیں معلوم ہے جب تم کہتے سلام علیہ سلام علیہ تو فرشتہ کیا کہنا سلام علیہ کا وہ بدبخت مستحق نہیں ہے بلکہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سلامتی تیرے اوپر بھیجتا ہوں صرف اس بنا پر یہ گالی دینا والا سلامتی کے مستحق نہیں ہے بلکہ سلامتی کا مستحق تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے میرے بھائیوں لڑنے چھڑنے اور گالی کا جواب گالی سے جو ہمیں جیسے مشہور ہے ہم ایک کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ایک تو ہو کے تو دس سنے گی سنانا سنائے گی ہم یہ اسلام میں محبوب چیز نہیں ہے میں اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ جو ہے وہی گا خاص بحم الجاہل سلامہ اسی لیے تورات کے اندر انجیل میں اور پرانی آسمانی کتابوں میں نبی علیہ السلاط اسلام کی جو بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک خصوصیت تھی یہ آخری نبی جب آئیں گے ان کے ساتھ جو جتنا زیادہ جہالت کرے گا اتنا ہی زیادہ نبی اس کے ساتھ علم و بردباری تحمل سے کام لیں گے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور یہودی نے آپ کو گالیاں دی آپ کو برا بھلا کہا آپ کو چور بنایا آپ کو غاسی بنایا آپ کے اوپر الزام لگایا کہ بیت المال کا سارا خزانہ تو لے ڈ رہا نبی عمر فاروق نے اس کو زور سے مارا وہ دور جا کر کے بدبخت گرا نبی علیہ السلاط اسلام نے عمر فاروق کو روکا قصہ بہت اٹھا لمبا ہے جب اس کو اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے اس کو مال دیا اسے کھجوروں سے کھجور دیا اور بہت سارے تحفے صاحب دے دیا تو اللہ کے رسول سے فاروق نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے نبی علیہ السلام نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیے اور تو اس طرح سے نبی نبی علیہ السلام کو اس طرح سے برا بنا کہہ رہا تھا گالیاں دے رہا تھا کہا عمر ابن خطاب سن اے میں نے جو کچھ کیا ہے میں جو چاہتا تھا مجھے مل گیا ہے تو سن لے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہودی کہتا ہے اللہ اللہ اللہ محمد الرسول کلمہ بہدر کے اعلان کیا کہا بات ہے ہمیں نہ مال کی ضرورت تھی نہ اس کی ضرورت تھی نہ خجوروں کی ضرورت تھی ہم بہت بڑے تورات انجیل کے عالم ہیں ہم نے نبی شام کی بہت ساری خصوصیات اپنی کتابوں میں پڑھی تھی ہم نے ایک عرصے سے ان کے پیچھے پڑ کر کے سارا تجربہ کر لیا کہ جتنی خصوصیات اور جتنی علامتیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں ہمارے بولگوں نے ہم کو بتایا تھا وہ ساری خصوصیات محمد کے اندر موجود ہیں لیکن ایمان لانے سے صرف ایک چیز ہمیں روکی تھی عمر فاروق نے کہا وہ کیا کہا بات اصل ہے ہم نے تورات پڑھی انجیل پڑھی زبور کا مطالعہ کیا شوق ابراہیم کا مطالعہ کیا ہر کتاب نے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری نبی کی بڑی خوبی یہ ہوگی ان کے ساتھ جو جتنا زیادتی جہالت نادانی کرے نا اتنا ہی زیادہ ان کا علم و تحمل بڑھتا جائے گا ہم نے یہ نشانی آج تک نہیں دیکھی تھی اور میں سب رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو مر جاؤں ایمان نہ نصیب ہو اس لیے میں نے ایک یہ تماشا کیا کہ نبی کو گالیاں دے نبی کو برا بھلا کہیں نبی کو الزام پر الزام لگائیں جتنا برا نبی کو کہہ سکتے ہیں کہیں اور جتنی جہالت ہم نبی کے ساتھ کر سکتے ہیں ساری جہالت کر کے دیکھیں تاکہ پتہ چل جائے اگر ہم ان کے ساتھی کو جتنا گالیاں دیں گے اتنا ہی یہ صبر کریں گے ہم جتنا ان کو برا بھلا کہیں گے اتنا ہی زیادہ تحمل سے کام لیں گے تب ہمیں پتا چل جائے اگر انہوں نے تحمل کلام سے کام لیا تو پتا چل گیا کہ واقعی آخری نبی ہے کیوں یہ ایک علامت میں نے نہیں دیکھی تھی وہ علامت بھی میں نے دیکھ لیا آج ہم نے جب نبی کو گالیاں دی الزام لگایا ہم نے ان کے گلا کوٹنے کی کوشش کی اور تم عمر نے پھوسا مارا میں گر گیا تو نبی کا حلم میں دیکھ رہا تھا تم غصہ ہو رہے تھے عمر لوگ آپ بگولا ہو رہے تھے لیکن میں صرف نبی کے چہرے پر دیکھتا تھا کہ میں دوسری گالی دیتا ہوں تو نبی کے چہرے پر پر کیا اثر ہے یہاں تک کہ میں دیکھتا رہا جتنی میں نے نادانی کی اتنا ہی زیادہ ان کا صبر و تحمل بڑھتا گیا یہاں تک کہ عمر تم نے مجھ کو مارا غلطی میری تھی لیکن نبی نے تم کو ڈانٹا ہم کو ڈانٹا بھی نہیں میں جیسے سے علامت مل گئی اور کلمہ پڑھ کر کے میں اسلام کو کرتا ہوں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا میرے بھائی تحمل بردباری نبی علیہ السلام کے حسنا میں سے بہت بڑا عمل یہ اخلاق یہ ہے کہ آپ کبھی لوگوں سے انتقام نہ لیے کبھی جاہلوں سے بدلہ نہیں لیا ہمیشہ آپ نے افودر گدر سے کام لیا اور اللہ رب العالمین نے او عدت للمتقین او عدت للمتقین میں جنت کا جن لوگوں سے وعدہ کیا ہے جن متقین کا ان کی خوبی اللہ نے بیان کیا ولقابین الغیتا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے متقین بندے ہم نے جن کے لیے جنت تیار کیا ہے وہ کبھی غصے کو استعمال نہیں کرتے غصے کو پی ڈالتے ہی اور لوگوں سے کبھی بدلا نہیں لیتے بلکہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ایک دن نبی الحاف صاحب ایک مصدر کے حاکم روایت نبی الحاف صاحب نے ساتھ رمایا تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے بنیاد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اتنے بڑے بڑے ٹاور دے اتنے اونچے اونچے محل دے کہ نیچے کھڑے ہو کر کے آخری منزل دیکھنا چاہے تو آخری منزل اس کو نظر نہ آئے اتنے اونچے اونچے ٹاور اللہ اسے جنت میں عطا کرے اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے اللہ اتنے بلند بھانا اور اونچے ٹاور اسے نصیب کرے تو اسے چاہیے کہ اس پر کوئی زیادتی کرے تو وہ معاف کر دے ہاں؟ اس کے ساتھ کوئی نادانی کرے تو سلام کہہ کے گزر جائے اگر اس کو کسی نے دینے سے انکار کیا ہے تو اس کو دے دیا کرے میرے بھائیوں یہ دوسری خوبی بڑی ہے میں ودینا تیسری خوبی اور تیسری نشانی اہل جنت کی عباد الرحمان کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ولدین وہ ساری رات جتتے نہیں رہتے کھیل کود میں نہیں رہتے دو سہباؤ کے ساتھ گھومتے نہیں رہتے پارکوں کلبوں اور کو آباد نہیں کرتے ایسا کی نماز پڑھتے ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ساری رات نبی رب رات کو بستر چھوڑ دیتے ہیں نیند پوری کیے جس میں کہا ادا کیا اس کے بعد اس کر کے وہ تحجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں رات میں تحجد پڑھنا تحجد گزاری سے اختیار کرنا اور تحجد کی پابندی کرنا میرے میرے دوستو یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی نشانی ہے اسی لیے سنن کی روایت نہ سنن ترمی کی حدیث جو بسند صحیح منقول ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ داران ہو جن کا منہ و مرتبہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی علیہ رماتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہے سراس کو لے ہی مل جن دنیا کا ہر نیک انسان جنت کی تمنا کرتا ہے لیکن تین صحابی ہمارے ایسے کرتے ہیں اللہ جنت ان کی تمنا کر رہی ہے کہ وہ تینوں کب ہمارے آپ اندر داخل ہو کر کے ہم کو آباد کریں ان تینوں میں سے ایک بلال حبشی ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ نے بلال کو دے رکھا ہے لیکن نبی علیہ السلام انہی بلال کو بلاتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بلال علیکم بقیام اللیل فإنه دعو الصالحین قبلکم ہاں، ہاں، اے بلال یاد رکھنا بلال یاد رکھنا تم تحجد کی پابندی کرو ارے بھی کی یہاں مل رہی ہے تم تحجد کی نماز پڑھو تحجد گزار بنو اب اس رقم رقم اس کی وجہ ہے کہ بلحال تم سے پہلے جو بھی نیک انسان گزرا ہے سب کا طریقہ تحجد گزاری تھا میرے بھائیوں اگر ہم دعا مانگتے ہیں یہ دن سراط سراط المستقیم الدین اللہ ہمیں ان بندوں میں داخل کر دے ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرما رہے ہیں ان میں شامل ہونا چاہتا ہے اے بنار اگر تم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو علیکم بقیام اللیل تم رات کو تحجد کی نماز پڑھا کرو پھر آپ نے ساتھ فرمایا تحجد کی نماز کی بڑی برکتیں ہیں نمبر ایک برداد الرب اس سے تمہارے رب تمہیں رب کی خوشنودی حاصل ہوگی تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا نمبر دو مغفرت السیاح جتنے گنا تم سے شیطان کرائے گا بلا تحجد کی نماز پڑھو گے تو تحجد کی برکت سے سارے گناہ اللہ تیرے معاف کر دے گی گزار بن جاؤ ارے کم دکام ابو صاحب کب رکھوں نبی السلام نے بڑے فضائل بیان کی ہے میرے بھائی یہ نیک لوگوں کی تیسری خوبی ہے وہ لبی نہ یہ رب سوچتا ہوں وکیاما آخر فار پا کر کے فلمیں نہیں دیکھتے رہتے اور بڑے دور سے کمپیوٹر ہی چالو کر کے اسی پر نہیں لگے رہتے ضرورت سے فارغ ہوئے سو گئے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے وہ تحجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں اے ابتار ہو رومی ہو راضی ہو گوالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہر گائی سور گردو کوئی اپنا سفیر رات کے تاروں میں اپنا راز نہ پیدا کرے وہ انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک انسان تحجد گزار نہ بن جائے اللہ ہم سب کو تحجد گزار بنائے آگے چوتھی نشانی میرے بھائی ہو بڑی فکر جہنم کی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ سو گئے ہیں تو آج کتنا آیا کتنا گیا کل کتنے کو دینا ہے اور کتنے کو لینا ہے کتنے چیک ریٹرن ہوں گے اور کتنے کو جھوٹ بول کر کے تڑکا دینا ہے یہی ان کو فکر نہیں ہوتی زندگی کا سب سے بڑا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ رات کو اٹھتے ہیں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور بنا صرف شان اداب جہنما انداب سات گراما انتقرہ یہ ان کی دعا ہوتی ہے رات کے آخری حصے مجھتے ہیں اور دعا کہتے ہیں اے اللہ جہنم سے ہم کو بچا لینا اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دینا جہنم کے دھوئے کو بھی ہمیں ہمیں محسوس نہ ہونے دینا یہ دعا مانگتے ہیں روتے ہیں گی ہیں صرف انداب جہنما اندا بہا کانا گراما جہنم جہنم بڑے بڑا خطرناک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی نے فی جہنم نادی الفسنا ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ارے بھائی گناہ کر لے رہے ہیں جہنم میں چلے بھی گئے تو کبھی نہ کبھی تو جنت میں آ ہی جائیں گے وہ بھی معلوم پڑ رہا ہے کہیں ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں اگر پلین ہو ہو گیا صبر کر لو تو مل ہی جائے گا انہوں نے دنیا کی طرح جہنم کے دار کو سمجھا ہے نبی دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہے گا ساٹھ سال ستر سال اگر سو سال زندگی پا گیا تو دنیا میں تیرا ریکارڈ قائم ہوتا ہے بڑا عمر بڑی عمر دراز والا بوڑھا پڑا جگہ ہے میرے بھائیوں لیکن کبھی آپ نے سوچا آخرت کی زندگی سال دو سال کی نہیں ہے وہ دائمی زندگی ہے اگر اگر جہنم میں گیا بھی تو کتنی دیر تک رہے گا وہ بھی سن لو نبی علیہ السلام ساتھ ہیں اے اللہ رسول نے فرمایا مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لا ہی الحسنا لونا آدمی جہنم میں گیا تو ایک ہزار سال تک رو رہا ہے چل جبرائیل امین کو بولا جبرائیل امین ادہ فاطنی دہی جاؤ فلاں آدمی چلا رہا ہے یا منان ایک ہزار سال سدا کاٹ چکا ہے ذرا اس کو لے کر کے آؤ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امین جب اندر گئے جہنم میں تو جہنم مکین اب کون تمہاں ایک آدمی نہیں ہے اربوں خربوں کی تعداد میں زمین پر جھکے ہوئے ہیں پیشانی زمین پر ٹیکے ہیں یہ اب کون اور رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں جب رہی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی فلاں کو لے کر کے آؤ وہاں جبرائیل امین گئے تو سوچے کس کو لے کر کے جائیں یہاں ایک نہیں اربوں کی تعداد یہاں پڑے ہوئے ہیں جبرائیل امین پھر واپس آئے اور کہا رحان امین وہاں تو ایک دو نہیں ہے ہزاروں اربوں خربوں کی تعداد میں ہے ہم کس کو اٹھا کر کے لائیں اللہ تعالیٰ فرمایا سب کو چھوڑو مکان کدا و کدا میرا ایک بندہ جو ایک ہزار سال ہو گزر گئے ہیں یا ہن یا منان یا حنان یا منان یہ الفت محبت اور احسان کرنے والے اسما حسنا سے ہم ایک ہزار سال سے پکار رہا ہے جاؤ اس کو لے کر کے فلاں ہوا سجدے میں پڑا ہے جبرائیل امین گئے سب کو چھوڑا اور اسی کو اٹھایا چلو رب تمہارا بلا رہا ہے تم کو بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا اور چلا آیا رب العالمین نے پوچھا ہاں کئی فوج مکان وکیل کہ جہاں تم کو میں نے رکھا ہے وہ تیرا ٹھکانا اور تیری جگہ کیسی ہے جہاں ایک ہزار زندگی گزارا وہ کہتا ہے یہاں رب شرم مکان شرم وکیل اتنا پورا ٹھکانا میں نے سوچا بھی نہیں ہاں۔ تھا اتنا خطرناک جگہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا سر سر اتنا برا ٹھکانا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ نے فرمایا دیکھ لیا تو نے ہاں، وہ ٹھکانا دیکھ لیا اللہ تعالیٰ جبرئی روین کو حکم دیتے ہیں ردو روح مکان ہی یہ جہاں سے لایا تھا اس کو پھر وہی لا کے جا کر کے پہنچا دو جبرائیل امین کو اللہ کا حکم ہے جبرائیل امین اٹھے اور کہا چلو جب اٹھا تو رب العالمین سے کہتا ہے یا رب بھی انی سن یا رب بھی مار جو تو عید آخرج تنی بنہا ان کا تردنی سیاح رب العالمین میں جانے کے لیے تیار ہوں دنیا میں تیری نہ فرمانی کیا ایک ہزار سال تک جہن گر گر تھا روتا یا ہنان یا منار کر کے زندگی ایک ہزار سال گزار لیے اب تو تیرے سامنے آپ ہم کو حکم دے رہے ہیں جاؤ پھر جہاں جہنم میں اگر نہ گیا تو پتا نہیں کتنی دے کتنے دنوں تک جہنم میں رکھیں گے رب العالمین ہم جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک بات بتا دوں اللہ فرماتے بول کیا کہتا ہے کہنے لگا اصل معاملہ یہ ہے کہ ماں کن تو ارجو جب جبرائیل امیر پہنچے اور گاؤں اٹھو تو رب کے پاس چلو اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہوگا ماں تر اب دوبارہ ہم کو یہاں نہیں لوٹائے گا اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن تیرے فرشتے نے جب ہم کو اٹھایا اور تیرے پاس لے کر میں خوش ہوا اور یقین تھا کہ میرا رب نکال لیا اب دوبارہ مجھے نہیں لوٹائے گا نبی یہ فرماتے ہیں جب اس نے رب سے اچھی امید کا اظہار کیا ایک ہزار سال کے بعد اس کو رب نے نکالا اور کہا جا اگر تم میرے متعلق یہ گمان کر کے آیا تھا تو اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تجھے دوبارہ کبھی جنم میں نہیں لوٹا گا کبھی دوبارہ جہنم میں نہیں لے جاؤں گا تو میرے بھائیوں یہ عذاب بڑا خطرناک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ساری خوبیاں پیدا کر دے اکول کو لہٰذا وہاں تک اللہ کل دم بھی الحمد اللہ وکفا وسلام اللہ اماواد پانچویں بڑی زبردست خوبی میرے دوستو اللہ تعالیٰ ساتھ چوتھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں پانچویں اذا نئی دا انکور جب وہ میرے محبوب بندے وہ ہیں ہم نے ان کو مال دیا جب وہ خرچ کرتی ہیں تو نہ تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تو کنجوسی اور بکیلی کرتے ہیں ضرورت کے تحت اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس فضول خرچی ناجائز جگہوں میں مال اپنا صرف کرنے سے بچتے ہیں اعتدال اپنے اخراجات میں اپنے کھانے پینے میں اپنے پہننے میں اپنے اس طرح اپنے مال کے صرف کرنے میں شادی بیواہ کے موقع پر خوشی اور میں ہر وقت وہ لوگ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے مال دیا ہے تو فضول خرچی کریں یا کنجوسی اور بکیلی کریں نبی علیہ السلاط اسلام نے اعتدال کی راہ میاں درمیانی راہ اختیار کرنا یہ بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے نبی علیہ السلام نے رمایا جس جو بندہ اعتدار کی راہ اختیار کرتا ہے ہم کبھی اسے رزق کے معاملے میں پریشان نہیں کرتے میرے بھائیوں آج ذرا سوچو شادی کا معاملہ آ جائے کہیں خوشی کا معاملہ آ جائے اس وقت ہم کتنی فضول خرچیاں کر ڈالتے ہیں اسی طرح سے عباد الرحمان کی بڑی خوبیاں اللہ رب العالمین نے آگے بھی بیان کیا ہے چھ سات آٹھ نو مع اون فلائد آخر ولا يقتل حرم اللہ بالحق ولا يزنون اللہ تعالیٰ ساتھ ہماتے ہیں میرے نیک بندے میرے محبوب بندے جو ہیں ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں مشکل میں ہے پریشانی میں ہے کمر میں درد ہو گھٹنے میں اٹھتے ویسے میں تکلیف ہے تو یا اللہ کہتے ہیں یا دوست نہیں کہتے یا شیخ عبد جی نانی نہیں کہتے اٹھتے ویسے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے اسی اسی لیے نبی ولا يقتلون النفس التي حرم الله اور اللہ تعالی نے جو جن کی جان ہے اللہ رب العالمین نے جس خون کو حرام کرا دیا انسانوں کے کسی انسان کو ناحت و قتل نہیں کرتے اسی طرح ولا يقتلون وہ کسی حرام اور زناکاری نہیں کرتے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رو کہتے ہیں کہ ایک اللہ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو ذنب آدم آپ بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے ساتھ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ رب نے تجھے رب نے تجھے رب نے پیدا کیا اور تو رب کو چھوڑ کر کے دکھ درد میں کسی اور کو پکارے وہ تو رب العالمین ہے اور رب العالمین کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کو پکارو اس کوئی گناہ نہیں ہوتا میں نے کہا یا رسول اللہ اچھا غیر اللہ کو پکارنے کے بعد سب سے بڑا گناہ کون ہوتا ہے آپ نے ساتھ مارا تک تولا والا تولا والا دھاکا ماہ کا زیادہ بچے پیدا ہوں گے کہاں سے کھلائیں گے اس لیے بچوں کو ختم کر دینا سن لینا زیادہ ہو جائیں گے کہاں سے کھلائیں گے مانا بولے کھلانے کی ذمہ دار یہ ارے یہ تصور تو جانور بھی نہیں کرتا کتا بھی نہیں کرتا اس کے بچے پیدا ہوتے بارہ بارہ بچے پیدا ہوتے ہیں خنزیر بھی نہیں سوچتا سترہ سترہ بچے پیدا ہوتے ہیں یہ فکر جو کرتا ہے یہ اشرف المخلوقات کہ کہاں سے کھلائیں گے اے تم اولاد کو نہیں کھلاتے ہم کھلانے والے اولاد تم کو ہم دیتے ہیں آپ نے ساتھ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے و کا خش یا تین کی بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے اس لیے بچوں کو قتل کر دینا پوچھا گیا سننا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے میں شرک کے بعد اور اس کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینے کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ خیالت کر کے اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ حرام کاری کرنا پڑوسی عورت کے ساتھ پڑوسی مسلمان کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ خیانت کرنا اور ان کے گھروں میں نوک تاپ جھاگ لگا کر کے ان کی بیٹیوں کو خراب کرنا ان کی بہنوں کو خراب کرنا ان کی بیویوں کو خراب کرنا آج میں سب سے بڑا گنا ہے پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس اللہ بن مسعود نے کہا اے لوگوں اللہ کے رسول نے جو بیان کیا اس کی تصدیق قرآن پاک میں ہے پھر اللہ اللہ کر ان آیتوں کو تلاوت کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر ساری خوبیاں پیدا ہو جائے بڑی بڑی علامتیں ہی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے برے جگہ پر نہیں جاتے ولدین شدون دور کبھی غلط جگہ نہیں جاتے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک مال کی فکرتی فرمائے موہد بنائے متبع سنت بنائے الہ العالمین ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ہم نے جو پریشان حال ہاں پریشانیوں کو دور کر دے آج ہاں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے یہاں کے حکام و ذمہ داروں کو نیک امال کی توفیق نصیب فرما اللہ ان کے ان کے جان مال کی حفاظت فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے اور ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے انہیں صحت و عافیت میں رکھے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والحسان وإيطاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر اکبر